آج کوئی شادی جیسا بیان کرنے والا تو ہوتا آج میری بچی کا دکھ تو ہے مگر شادی کی زبان نہیں ہے آج بچہ کڑھائی میں تو چل رہا ہے مگر شادی موجود نہیں ہے آج اسامہ بن لادن در دردر ہے والا اسامہ حرم حرم مکی کا خادم اسامہ کی جیب سے نکلنے والے پیسوں سے افغان جہاد میں حصہ ڈالا فلپائن کے جہاد میں حصہ ڈالا یمن کی تاریخ میں حصہ ڈالا مگر آج اسامہ کا نام کون لے سب ڈرتے ہیں کہ ہم پہ کیس نہ بن جائے کاش شادی ہوتے تو آج اسامہ کو بھی سر چھپانے کی جگہ ضرور مل جاتی